صحابہ کرام کی کئی ساری صفات کا ذکر ہے سب سے پہلے توبہ کرنے والے نمبر دو عبادت کرنے والے نمبر تین شکر بجا لانے والے نمبر چار روزے رکھنے والے نمبر پانچ رکوع کرنے والے نمبر چھ سجدہ کرنے والے نمبر سات امر بالمعروف کرنے والے نمبر آٹھ نئی منکر کرنے والے اور نمبر نو الحافظون لحدود اللہ دسویں بات میں ان کے لیے انعام کا ذکر ہے آج کے سبق میں یہ صحاب احترام رضی اللہ تعالیٰ سب سے پہلے تو خود عبادت کرنے والے ہیں پہلے جتنی صفات کا ذکر ہوا سب جتنی صفات کا ذکر ہوا سب صفتوں کا تعلق انسان کی اپنی ذات کے ساتھ ہے رکو کرنا سجدہ کرنا شکر کرنا روزہ رکھنا توبہ کرنا یہ سب اپنی ذات سے متعلق ہے آج کے سبق میں جو گزارشات ہیں صاحب اکرام کی جو تعریف بیان ہوئی ان خوبیوں کا تعلق ہے کہ دوسروں کے ساتھ کیا طریقہ کار ایک اسلام مسلمان کا ہونا چاہیے فرمایا الامرون بالمعروف عن المنکر کہ یہ دوسروں کو اچھی بات کا حکم دیتے ہیں عن المنکر اور برائی سے روکتے ہیں والحافظون لحدود اللہ اور اللہ کی حد بندیوں کا خیال رکھتے ہیں اے نبی ایسے ایمان والوں کو خوشخبری جنت کی سنا دیں الامرون بالمعروف بات یہ ہے دوستو کہ جو اسلامی شریعت ہے اس کی روح یہ ہے کہ انسان مسلمان کے پاس جتنا علم ہے جتنی سنت ہے جتنی نیکی پرہیزگاری ہے وہ یہ کوشش کرے کہ دوسرے ساتھی کو بھی وہ بتائے علماء لکھا ہے کہ ہر روز انسان مراقبہ کرے کہ میں نے کون کون سی نیکیاں آج کی ہیں اور کون سے گناہ مجھ سے ہو گئے جو گناہ ہو گئے ان پہ توبہ کرے استغفار کرے آئندہ ان سے بچنے کی کوشش کرے جو اچھائیاں ہوئی ہیں خوبیاں ہوئی ہیں ان پر اللہ کا شکر ادا کرے اور کل اضافہ کرے ان اچھائیوں اور خوبیوں کو جو اس نے دن کو سوچا ہے شام کو اس میں کیا یہ خوبی ہے کہ اس نے کسی اور بندے کو اچھی بات کہی ہے یا کسی کو برے کام سے روکا ہے کیا ان اچھی باتوں میں یہ اچھی بات ہے تو پھر تو آج اس کے پاس اچھی باتوں کا ذخیرہ ہے لیکن سارے کام کرتا رہا آج دن کو صرف اذکار بھی ہوا تلاوت بھی ہوئی نفل بھی ہوئی ہے صدقہ بھی دیا سب کا بیوی بچوں کا خیال کیا یہ سب نیکی ہے کیا ان تمام نیکیوں میں یہ نیکی ہے کہ کسی ساتھی سے اس نے بات بتائی ہو اس کے لیے اچھی فکر کی ہو اور اس کو برائی سے روکا ہو اگر یہ بات آئی ہے تو اس کے پاس ایمان کا حصہ ہے اور اگر یہ بات نہیں ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ لیسا سا وراساد کا حبت و خرد علم ایمان کہ ایک شخص کے اپنا ساتھی ہے پڑوسی ہے وہ کسی برے کام میں ہے تو حدیث میں آتا ہے پہلے تو اس کو روکے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا اس کو زبان سے سمجھائے ہاتھ سے روکنا ارباب اقتدار کا کام ہے حکومت کا کام ہے لڑائی جھگڑا ہو جائے گا ہم ہاتھ سے روکیں گے تو زبان سے سمجھائے دیکھو بھائی یہ اچھی بات نہیں ہے یہ کام نہیں کرنا چاہیے بے شک وہ مانے یا نہ مانے لیکن اس نے اس کو اس برائی سے روکا ہے تو حق ادا ہو گیا ہے یہ درمیانہ درجہ ہے اور اگر وہ ساتھی ایسا ہے کہ اس کو زبان سے بھی روکیں گے تو اور وہ خلاف دین باتیں کرے گا چڑھے گا ضدی سا بندہ ہے بہت زیادہ باغی ہے تو پھر یہ شخص اس کو زبان سے بھی نہ روکے دل میں اس کو برا سمجھے فرمایا زالے کا ہوا اضاف کی ایمان یہ ایمان کا سب سے کمزور درجہ ہے تحبت سر دلب ملن ایمان اگر اس کے سامنے برائی ہوتی رہی سنت کے خلاف شریعت کے خلاف منکر وہ لوگ کرتے رہے اور اس کو افسوس بھی نہیں لگا اس کو پریشانی بھی نہیں ہوئی کیوںکر کر رہے ہیں اسے احساس بھی نہیں ہے تو اس کے پاس سرسوں کے دانے کے برابر بھی ایمان نہیں ہے کیونکہ یہ تو آسان کام تھا پھر زبان ہاتھ سے روکنا مشکل کام ہے پھر زبان سے روکنا بندے کو اندازہ ہوا کہ یہ بندہ برا ہے اور آگے بڑھ جائے گا زبان سے بھی نہیں روکا لیکن دل میں تو برا سمجھے کہ یہ کام جو ہو رہا ہے یہ اچھا کام نہیں ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے دل میں یہ پریشان ہو جائے رہا جو انسان کو نجات کی طرف کامیابی کی طرف لے جاتی ہے ایک ہے حسن نیت اور ایک ہے اچھی فکر اچھی نیت ہو کسی کے ساتھ بھی بات ہو اچھی نیت کے ساتھ بات ہو بعض و نصیحت کی بات ہو بھلے اس کو منکر سے روکنے کی بات ہو ایک اچھی بات کی ترغیب ہو نیت کا پہلے بندہ جائزہ لے کہ میں کہیں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوا تبلیغ کر رہا ہوں اور دوسروں کو حقیر کر ان کو کر رہا ہوں تو یہ اچھی نیت نہیں ہے بس وہ کیا بتاؤں اس کے اندر کی کوالٹی ہم سے بھی اونچی ہو اسے برا نہ سمجھے ذات کے اعتبار سے اس شخص کو برا نہ سمجھے اس کا جو کام برا ہے اس کے کام کو برا سمجھنا ہے منکر کو منکر سمجھنا ہے اور ایک ہمدردانہ انداز میں اس کو سمجھانا ہے اچھی اچھی نیت ہو اور دوسری بات یہ ہے کہ فکر سالم ہو کہ ایک بندہ ہے وہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر اپنے پڑوسی کو یا اپنی بیوی کو اپنے بھائیوں کو بعض گھروں میں والدین کو بعض گھروں میں اولاد کو سمجھانا پڑتا ہے عجیب حالات ہیں آج کل تو آپ سمجھتے ہو تو اپنی فکر اور نیت درست ہو یہ مذاکرہ ہوتا رہے دین کی و نصیحت کی بات ہوتی رہے ضرور بضرور آپ کی اچھی نیت ایک دن اثر کرے گی اور وہ نیک نیتی کی طرف نیک کام کی طرف آ جائے گا ایک ساتھی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بعض و نصیحت کو بار بار کرنے کے اعتبار سے مثال کے طور پر یوں سمجھایا کہ کہیں جاؤ آپ سیر تفریح پہاڑوں کی طرف جاؤ تو کہیں سے ایک خطرہ پانی کا ہے اور نیچے ایک کی چٹان ہوتی ہے پھر ایک آدھ منٹ کے بعد پھر ایک پانی کا قطرہ گرتا ہے پھر ایک دو منٹ کے بعد پھر ایک پانی کا قطرہ گرتا ہے وہ قطرہ گرتے گرتے گرتے اس نے سخت چٹان سوراخ کر لیا ہے ہے حالانکہ قطرہ تو ایک کمزور چیز لیکن وہ مسلسل گرتا رہا تو ایک بہت زیادہ سخت پتھر میں بھی اس نے سوراخ کر دیا ایک باقی مسلمان کا قلب اتنا سخت نہیں ہو سکتا جتنا سخت وہ پتھر ہوتا ہے جب پتھر پر پانی کا قطرہ اثر کر دیتا ہے تو آپ اگر پیغمبرانہ سنت کے طریقے پر ہمدردانہ انداز میں بار بار ایک ساتھی کو آپ سمجھاتے رہیں گے سمجھاتے رہیں گے اتنے قطرے اس پانی کے قطرے اس پتھر میں گرے اتنے گرنے کی ضرورت نہیں وہ جلدی انشاءاللہ شاء اللہ سے آپ مستقیل آ جائے گا تو الامر بالمعروف صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کی صفت بیان کی کہ یہ امر بالمعروف کرنے والے ہیں اچھی بات بعض بڑے اونچے اونچے صوفیان ہیں دوستو عجیب بات لکھی ہے اور یہ لوگ کثر نفسی بھی حد درجے کی کرتے ہیں بعض اولیاء اللہ نے یہ لکھا ہے کہ ہم جس نیکی میں اپنے آپ کو کمزور پاتے ہیں تو اس نیکی پر واضح نصیحت کرتے ہیں مثلا ایک شخص ہے کہ وہ عوامین کا پابند نہیں ہے بزرگ ہے فرض عوامین پڑھنا فرض تو نہیں ہے ایک نفل عبادت ہے لیکن فکر ہے کہ ہونی چاہیے پابندی جو مغرب بعد بات چیتاتیں پڑھی جاتی ہیں بہت فضیلت ہے اسی طرح کسی اور نیکی میں کوئی بزرگ کمزور ہے وہ نن بڑے ولی اللہ لکھتے ہیں اللہ عالم ہمیں سمجھانے کے لیے لکھتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو جس نیکی میں کمزور پاتے ہیں اس نیکی کے اوپر لوگوں کو واضح نصیحت کرتے ہیں تاکہ وہ واضح نصیحت کرتے ہوئے نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ اچھا کام کرو یہ اچھا کام کرو تو خود بھی کرنا چاہیے بعض دفعہ ہمارے کمزور ایمان والے ساتھی معاشرے میں جو رہتے ہیں وہ ایک دوسرے بندے کو اچھی بات کرنا چاہتے بھی ہیں تو پھر کہتے ہیں نہیں ذرا یہ کہے گا کہ آپ خود بھی تو ایسے ہی برے ہو آپ تو ان سے اچھے ہو کہ ہمیں اچھی بات کی نصیحت کرتے ہو اس وجہ سے بہت سے لوگ امر بالمعروف نہیں کرتے کہ ہم دوسرے ساتھی کو کہیں گے تو وہ آگے سے تانا دے گا کہ آپ خود اتنے نیک نہیں ہو تو ہمیں نیکی کی دعوت کیوں دیتے ہو دیکھو کوئی بات نہیں ہے وہ تانا دیتا رہے اس کا تانا ہی کیا خبر کہ وہ ہمارے لیے ایک نصیحت کی صورت بن جائے ایک بہت بڑا شاعر گزرا ہے لمبی ہو جاتی ہے بہت اچھا کلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ شاعرانہ کلام فارسی میں بیان کرتا تھا پھر کبھی تفصیل سے بات کروں گا مختصر یہ کہ ایک بندہ اس کا کلام ہر روز پڑھ پڑھ کے ہر دوسرے دن وہ کلام پڑھ پڑھ کے متاثر ہو گیا اس کو ملنے کے لیے چلا گیا اس کے گاؤں میں وہاں ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس وقت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ تھا

بیان کرتے ہو اور پھر گاڑی بھی نہیں ہو یہ بندہ جو اس کا محیط گیا نا اس بندے نے آگے سے عجیب بات کہی وہ شاعر ہے کہا میں داڑھی کو اپنی میں بلاتا ہوں لیکن دلے کیسے رہنا نبی زخمی قرآن کسی کو دل زخمی نہیں کرتا ہوں داڑھی اپنی اڑواتا ہوں یہ کمزوری ہے اللہ مجھے ہدایت دے اس بندے نے کہا کہ تم داڑھی تو مڑاتے ہو کسی کا دل زخمی نہیں کرتے ہو اپنے نبی کا دل کا زخمی کرتے ہو نا ہاں، سنت ہر روز تلاش کرتے اس کو ناری کے حوالے کرتے تھے اتنا بڑا وہ شاعر تھا جو جس کے شاعرانہ کلام تب کر لوگ متاثر ہوتے تھے اور خود بند اس کو ہدایت نہیں ہوئی وہ بندہ یہاں سے گیا اس نے کہا تم اور تو کسی کا دل زخمی نہیں کرتے ہو اپنے نبی کا دل زخمی کرتے ہو یہ بات اس اثر کر اور اس نے اس کے بعد داڑھی رکھنا شروع کر دی میں یہ اس بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ امر بالمعروف کرنا چاہیے بندہ نہ سمجھے کہ میرے اندر تو یہ نیکی نہیں ہے ہاں میں اپنے بچے کو یہ کیسے نصیحت کروں اپنے ساتھی کو کیسے کروں اپنے اور کسی عزیز وقار نہیں آپ وہ نیکی کریں آگے بندہ برسے گا کہ آپ خود پابند نہیں ہو آپ کو خود یہ نیکی نہیں کرتے ہو تو انشاءاللہ ہو سکتا ہے وہ چوٹ لگ جائے دل کے اوپر اور وہی گویا کہ ہدایت کا ذریعہ بن جائے تو فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہیں ہے صحابہ کرام رضی سمعوا كلاما فيه میں نے کہا کہ باصوصیات نے بات کی ہے کہ سارا دن آدمی شام کو مراقبہ کرے ہم تو شام کو جائزہ لیتے ہیں نا کہ کل پانچ ہزار کمائے تھے تو آج چھ بنے ہیں کہ نہیں بنے ہیں آج خطرہ کتنا ہوا نقصان کتنا ہوا یہ مراقبہ اپنی لگتا ہے ٹھیک ہے ایک مراقبہ وہ ہے جو اپنے نیکی نوکی کا مراقبہ کرنا ہے شریعت اچھا، نے منع نہیں کیا ہے کہ آپ کاروبار نہ کریں ملازمت نہ کریں یوں نہ کریں اس شریعت میں تو رحمانیت نہیں ہے کیا نہ دنیا پرستی اس شریعت کی روح کیا ہے نہ دنیا پرستی نہ رحبانیت بھی نہیں ہے اس اس شریعت میں میں اور دنیا بھی نہیں ہے آپ دنیا میں کام کریں دنیا کے اسباب جمع کریں جو کچھ ہے مال و دولت جمع کریں لیکن یہ سارے اسباب مال و دولت یہ دنیا اللہ کے حدود کو بجا لانے میں اگر رکاوٹ نہیں ہے تو یہ دنیا نہیں ہے اور اگر یہ مضر دنیا نہیں ہے اور اگر یہ رکاوٹ ہے نماز روزہ بیوی بچوں کے ہاتھ حقوق کے لحاظ سے یہ دنیا کمانا رکاوٹ بن رہی ہے نماز تو یہ دنیا وہ دنیا ہے جو مضر ہے دنیا آخرت کے اعتبار سے وبا ہے تو بعض باتیا علماء نے دوست کی ہے کہ انسان شام کو مراقبہ کرے میں نے آج نیکیاں جتنے کی ہیں مجھ سے گناہ کتنے ہوئے گناہ پر استغفار اور توبہ کرے اور نیکیوں پر اللہ کا شکر بجا لائے لیکن ان نیکیوں میں اگر یہ نیکی ہے کہ اس نے آج کسی ساتھی کو اچھی بات کہی کسی ساتھی کو بری بات سے روکا کسی ساتھی کو اچھی بات کی دعوت دی تو اس کی نیکیوں میں نیکی ہے اور ساری نوکیا کسی کو اچھی بات نہیں کہی کسی کو بری بات سے نہیں روکا تو اس کی نیکی کوئی نیکی نہیں ہے اس شریعت کی مثال لیے اللہ مرومی کہتے ہیں ملاح کیسی ہے جو ملاح کشتی کو چلانے والا اپنے آپ کو بھی بچاتا ہے جو کشتی میں اس کے ساتھ سوار ہوتے ہیں وہ ان کو بھی بچا لیتا ہے یہ شریعت کی مثال اس بندے کی طرح نہیں جو خود ہے اپنی جان کو کو صرف بچا لیتا ہے ہے دوسروں دوسروں کی کی اس فکر نہیں ہوتی شریعت خوبی یہ اچھے کام خود بھی کریں دوسرے ساتھیوں کو بھی اچھی دعوت دیں والحافظون اللہ اللہ کے عوامر اور نواہی کی حفاظت کریں جو شریعت جتنا حکم ہے اسے اتنا رکھا جائے ایسے مومنین کے لیے بشارت ہے جنت کی اللہ سمجھ نصیب نسبر